الحمد لله 这样的话呢，我。 و ادارے دی ظاہری حالت تو ہی ظاہر ہو رہا ہے انتہائی سادہ اور مشکنی حال کا مدرسہ ہے جبکہ کل ادارہ ہی وہ شمار ہوتا ہے سب تو اول اس کی عمارت لاجواب ہو گئی بے مثال ہو گئی عظیم عمارت ہو گئی ادارہ شمار ہوتا ہے پہلا عظیم ادارہ وہ شمار ہوگا سی جس دے اساتذہ عظیم ہوتے سبحان اللہ عظیم استاد ہو گئے درخت تھلے بیٹھ کے پڑھا سبحان اللہ درخت ایک بے مثال عظیم ادارہ شمار ہو سبحان اللہ لوگ علمی اور روحانی لحاظ خدا داد صلاحیت کے لحاظ بے مثال لوگ سن ظاہری کسی طرح کی بھی نمائش دی ضرورت نہیں سی ہوتی سبحان اور سیانے سیاڑے کہ حسین چہرے کو سنگار کی ضرورت نہیں سبحان اللہ بے شک حسین چہرے کو کی ضرورت نہیں ہوتی حاجت مشکات علیس روئے سے بارہ خوبصورت چہرے کو سنگار کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے انسان باطنی حسن اور قابلیت ہی ہوتی سی کہ انہوں ظاہر نمائش ذرا برابر ضرورت محسوس نہیں سی جس نے انسان کا باطن ختم ہوا روحانی کمالات ختم ہوئے انسان انسان نہیں دیا انسان کی عظمت ختم ہوئی تو نتیجہ پھر یہ کہ جڑا حسن سی جڑا حسن سی وہ جس میں ختم ہوا اس حسن کی تلافی کرنے پھر ظاہری عمارت کی لوڑ پی گئی ہے یا مشین کی لوڑ پی گئی جس طرح کے کل ویخ ہو انسان کیونکہ بےمان دجال جھوٹے دھوکھا باز عام تیار ہو رہے ہیں ہوں اس ایمانداری کی جگہ پوری کرنے مشین کمپیوٹر لیا پہ بھائی حساب مشین چ رکھو کیوں آ کے بندہ نہ لا دے کھا جائے گا جنا یہ جہان بے وقوف ہے کدی کائنات چاہیے بے وقوف جہان نہیں بنے اور عجیب گل ہے ویسے آ سائکی چند رہے اتنی شاید کو آ کر دیا شہ اتری ہوا اور آکڑ چوکھی ہوتی ہوگی ہوں جی ایسا اوترے کر چوکی دعوی ہے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں تھا اگو حقیقت یہ آئی ایسی اس کھاتے میں نہیں رہ کے اصا انسان میں شمار ہوئیے ایمان سے بتانا اگر انسانوں میں ایمانداری ہوتی تو کمپیوٹر سے کمپیوٹر سے ایمانداری کا کام لینے کی ضرورت محسوس ہوتی بتانا ایمان سے بتانا پمپ کے اتنے کہڑی لوڑ سی تیل پوان جاؤ تو جی نمبر ویکو میٹر دیکھیں میٹر میٹر میٹر چیک کریں کیوں میٹر چیک کریں تو انسان ہوتا تو میٹر ویکن کی ہی نہیں سی تیری زبان ہی سان میٹر تو تحقیق ایسی عجیب بات ہے انسان کو تو قتل کر دینا اور انسان کا کام مشینوں سے لینا اور یہ کیا ظلم ہے یہ کیا لانت ہے اس ماحول کی اور میں ان ظالموں سے پوچھتا ہوں کمینے تمہیں شرم نہیں آتی ایک طرف دعویٰ کرتے ہو انسانیت کی خدمت کا اور دوسری طرف حال تمہارا یہ ہے کہ تم نے انسان جیسے قیمتی مقصود کائنات کو مار دیا اور اس کا کام مشینوں سے لینا شروع کر دیا اور دعویٰ کرتے ہو بے حیاؤ کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں یہ کیا عجب ڈرامہ ہے یہ کیسی عجیب چوری ہے ایک چوری ہے دوسری سینا زوری ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے یار ایسا سہاگا پھر نہ چکر چکرے نہ پیرا چکر ہے نہ اتلیاں تھلیا چاہیے جائے پاس قسم الزان بھی کر کے آنا جی، قبضہ قدرت میری جان ہے صرف اس سوال کا جواب دنیا سے لائیں میں آپ کی ہر طرح کی غلامی کرنے اور اس خبیص ماحول کو ماننے پر اور منوانے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ یار بتاؤ کیا انسانیت کی خدمت اسی کا نام ہے انسان کو مار دینا اور اس کی جگہ مشین استعمال کر کے کام لینا مشین کو انسان بنانا انسان کو مشین بنانا کیا اسی کو کہتے ہیں انسان انسانیت کی خدمت قربان جائے ہمارے کلندر اقبال نے پہلے ہی بات کہہ دیا اللہ یہ دنیا کیوں ایسی بے وقوف بنی ہے دنیا کے بدترین پتریل کے ہاتھ میں آ گئی ہے جن کو اہل یورپ کہتے ہیں جن کو انسانیت کی ہوا بھی نہیں لگی صرف مشین جانتے ہیں ناس لانت ہے مشین کیا مشین کیا ہوتی ہے سبحان شک کلندر اقبال بیٹھے تھے اس کو کہتے ہیں دانائی بولو اے او بیچارے یرغمال شدہ کھو یرغمال ہو چکے ہیں جیسے خرکار اکار اٹھا کر لے جاتے ہیں نشہ لگا دیتے ہیں ایسے ایسی اذیتیں پہنچاتے ہیں ایسی ایسی دوائیاں دیتے ہیں انسان کو اپنا ماضی بھول جاتا ہے اس کو اپنا گھر خاندان سب کچھ بھول جاتا ہے تو پھر وہ لانتی اپنی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں جس کو پچھلا جس کو پچھلا اپنا حال نہیں بھولتا وہ کسی وقت بھی فرار ہو سکتا ہے سرکاروں سے اور ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ فرار اور فرار ہو کر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں مان سے بتانا لیکن یار کم از کم احساس تو ہونا چاہیے کہ ہم ہم اپنے رحمت بھرے گھر سے نکل کر سرکاروں کے ہاتھ میں ہیں اور اگر سرکاروں کے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیں تو پھر تو ختم ہو گئے گاڑی پھر تو امید ہی نہ رہی واپسی دی تو بولنے نہیں جی سبحان اللہ ایمان اللہ ایمان جی کرتا کرنا بندہ اس جہان سے چٹ بھی نہ بڑا بڑا سیاح شمار ہوتا ہے نا وہ جب بیٹھی تو وہ نہیں دستا دل کرتا اللہ یہ جانور چلا افسوس ہے یار وہ کھاتے لکھنے کی ضرورت ہی کیوں ہو صرف انسان ایسا تیار ہونا چاہیے جو نظر رکھتا ہو کہ میرا کھاتا لکھا جا رہا ہے اور یہ کھاتا روز قیامت پیش ہوگا بس جس کے اندر یہی یقین اور ایمان پیدا ہو جاتا ہے اس کو کھاتا لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی مشین تو مشین رہی کاغذوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ میرے بھائی کہتے ہیں کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی جا بخشے وہ کہا کرتے ہیں کیسی عجیب بات ہے کہ یہ زمانہ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے بےمان بننے کی کیوں کہ بےمان بننے کے بےمان بننے کے بعد زیادہ سے زیادہ مال کمانے کے طریقے آئیں گے ایماندار رہیں گے تو کیسے آئیں گے ہر بندہ ایمان بننے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اپنے معاون کار اور مددگار ملازم جب وہ چاہتا ہے تو چاہتا ایماندار ہوں کیسے عجیب بات ہے ہر بندہ ایمان بننے کی سوچتا ہے کیوں کہ زیادہ سے زیادہ جلد زر اور مال و دولت سمیٹنے کے کے لیے بےمان بنوں گا تو طریقے زیادہ آئیں گے زیادہ جھوٹ بولوں گا تو زیادہ مال آئے گا لیکن عجیب بات ہے کہ جب اس کو ملازموں کی معاونین کی مددگاروں کی حالی ہاں جی، اور ہاتھ بٹانے والوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو پھر تلاش کرتا ہے ایماندار بندہ ہونا چاہیے کیوں اگر ایماندار نہیں ہوگا ڈنڈی مار کے میرا سارا کچھ ہی پاوے لایا جائے ایسی عجیب گل ہے جب لٹن کی دوسرے تو لین کی واری آئے بےمان بڑھن کی کوشش کرے جب بچان کی واری آئے اس لیے ایماندار لبے لانتی جگ دوائی خدا ایک نمبر بےمان ہے دس نمبر بےمان لب لب توجہ نہیں فرمائی لیکن یہ ظاہر بات ہے ظاہر بات ہے بھائیو نتیجہ تو یہی دینا تھا جب بےمان بنانے کی ہی کوشش ہو رہی ہے تو نتیجہ یہی ہونا تھا کہ دنیا نے بےمانوں کے ساتھ جھوٹوں کے ساتھ کردابوں کے ساتھ ہاں جی سجالوں کے ساتھ پھر جانا تھا اب پھر ضرورت محسوس ہوئی یہ مشین آئے کیمرہ آئے کیمرے آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے لاکھ لالت ہے اور اسلام اس کو کہتے ہیں خدا کی آنکھ تجھے دیکھ ہے کمینے کو خدا کا پتا نہیں جو سے نہیں کرتا جس کو پتا نہیں وہ دیکھ رہا ہے جو اور عقیدے سے خالی ہے اس کمینے کے اوپر رات کیمرے لگا لے وہ کمینے کیمرے کو بھی بےمان کر دے گا کیوں کیمرا بے جان ہے یہ جاندار ہے یہ انگل لونی انہیں بےمان ہو جانا پھر کی کرا گے پھر لڈی ہے جمالو سبحان اللہ تا کر کے سدا کلندر اقبال بول رہا ہے اقبال اصل وجہ لگ گیا مسلمانوں ہے دل کے لیے موت مشینوں احساس انسانیت کو کچل دینے میں ایک طرف مصروف ہو اور دوسری طرف جب احساس مربت مرمت ختم ہو انسان مرحلہ ہوتا ہے جو منطقی نتیجہ ہے لازمی انسان تلاش کرتے ہو کہاں سے ملے توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ادھر دیکھو اسلام کی عظمت سب کے سبحان اللہ اسلام کی تربیت کرتا ہے سبحان اللہ اسلام ظاہر دنیا کو ظاہر دنیا کو انسان کی تربیت میں مداخلت دینے سے سراسر بچاتا ہے جی وہ کہتا ہے یہ ظاہر پرستی اور دنیا داری جس کو کہتے ہیں نا یہ تربیت میں داخل ہی نہ ہو تاکہ اس کی ہرس کی وجہ اور صفات پیدا نہ ہو جائے جی، لہذا اسلام کہ تو سادے حال چ رکھو انہوں جہے قوم کے راہ پر بنتے ہیں جب انہوں سادے حال چیے نفس خوشی کا آدھی کر دو گے رب کے خاص پھر جتنے بھی بیٹھ گے نا یا حضرت فاروق کے آزم ہو گے سبحان اللہ یا خالد بن ولید گئے گے ہاں، ہاں، ہاں، بولتے نہیں یا امام غزالی ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضرت توجہ ہے اگر مدرسے کے ناظم سے بھی پر مجبوری ہو تو جن کی یہ نظامت کر رہا ہے ان منظومین کا حشر اللہ بات سمجھتے نہیں اللہ بولو اور ناظم تو ایسا ہونا چاہیے کہ جڑا ان تربیت یافتہ ہوئے کہ خدا رسول دی حاضری خدا رسول دی حاضری اور خوف اتنا مسلط ہوئے ہوتے تھے کہ وہ خود سمجھے کہ میں نظامت انہوں کی کر رہا ہاں میری نظامت اللہ رسول ہاں. میں میرا کہڑا جڑا ڈڈی مارتا خدا بھی کر کے آنا تھوڑا جہا چلک جی اللہ رسول سامنے ہوئیے نا کروڑا روپیہ پی رہے یہ سوچی گئی نہیں کہ کسی نال ڈنڈی مار لی خیال بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میری ابتدائی گل جناب نے دل دماغ بیٹھ گئی ہے کہ نہیں سوچتے نہیں سبحان اللہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس جس جہان کو جس جہان کو اور جس اس جہان کے جن طریقوں کو ہم انسانی مسائل کا حل کر رہے ہیں وہ انسان کے مسائل ہی ہیں وہ انسان کے نئے نئے مسائل پیدا ہونے کے اسباب ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے وہ مسائل ہیں جو نت پیدا ہو رہے ہیں دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وہی سمجھ عطا فرمائے جو اپنے نبیوں کو اور نبیوں کے خلافا کو عطا فرماتا تھا بے شک سبحان اللہ میں اس واسطے گل کی تھی ہمارے مسلمانوں کے اندر اور خصوصاً دینی لوگوں کے اندر جو احساس کمتری پیدا ہو گیا ہے نا یہ دور ہو جائے یعنی کیا مطلب کہ ہم کم ہیں ایسی کمی نہیں اسی کسی خاطر دے نہیں انسان ہے تو وہ ہے کیسی عجیب گل ہے سیانے بندے ہو کھوتا کھوبیا ہوئے کھوبے کھوتا کھوبیا ہوئے کھوبے کھوتا ہوں انسان اس کے کھڈن کی کوشش کرنی چاہیے

کافر خوبیا ہوں انسان مسلمان یہ وہ انسان ہے جو اس کو نکالنے کا کام کرتا ہے نبیوں کی طرح ملیوں کی طرح جی یہ بھی نال کھوبڑا شروع کرتے دے کہ آخر میں بھی بابیوں نے ترقی کرتی ہے سہان اللہ انسانوں کو قدر آستے کام نہیں ہو بولنے نہیں پتا نہیں اس گل میں ہوں اسی حوالے موضوع گلوان پیش کر لگا دو گلا کر کے اجازت چاہنا یہ میرے اگلا موضوع اور یہ ابتدائی باتیں اگر ان کو میں یہ موضوع اور ابتدائی بات ہے اگر ان کی غرض مقصد اور غایت کو میں اقبال کے انداز میں پیش کر دوں کہ میرا اس سے اس سے میرا مقصد اور غرض و غائب کیا ہے اقبال کے پیرائے میں ادا کروں تو آپ کو زیادہ محسوس کرے گا بال فرماتے ہیں کہ یہ ہے فاش رموز قلندری کیے یہ ہے فاش رموز قلندری میں نے فکر مدرسہ ہو خان کا ہو آزاد مدرسے دے اس مدرسے دے من زمین اور خدام مجھ پر پیسے نہ ڈالے اس مدرسے سے میں پیسے لینے نہیں آیا نہ ہی کسی اور مدرسے یا کسی کو پیسے لینے جاتا ہوں لیکن اس کو خصوصی میں یہ کہتا ہوں روکتا نہیں ان کو روکوں گا اس وجہ سے کہ یہاں پر خدمت کا حق بنتا ہے یہاں تو فیکٹری میری بھی نہیں چل رہی اقبال فرماتے نے میں کلندر والے تلندراج کھولے نے کیوں مدرسے دربار والے خان دی فکر آزاد ہوئے آزاد ہون گے تو دین کام ہونا رہ کی گلابی رہے حاش رے کلندری میں کیے حفاظ روم کلندری میں فکر مدرسا ہو خان کا ہو آزاد بندہ آزاد ہو جائے آ جائے آیا آزادی حفاظت محفوظ رہنا مسلمانوں کا محفوظ رہنا یہ راز سمجھا لگا اللہ کے قرآن چ نبی دے بخاری دے فرمان سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ دو تین پہلا موضوع بیان کیتا ہے ہے اتنے ضرور سنانا چاہنا توجہ ہو سکتا ہے کسی پسند آ گیا شہر شایدان سنیا نہیں لیکن کسی پسند آ گیا اللہ کیونکہ اج کل حقیقت پسندی ختم ہو گئی جی چکر بازی والے نہ پیار ہو گیا جھوٹ نال ایسا کہ پیار ہو گیا اللہ اکبر کہ سچ تو ان کی نفرت ہو نفرت ہو گئی سچا بندہ گولیاں کو بجتا ہے توجہ ہے سبحان اللہ مسلمانوں کی حفاظت کا راز کا دسیا صرف دو لفظ مسلمان محفوظ رہن گے کافر دیا چالاں سازش فیتنے شرنگیزیاں مکاریاں تو لیکن اللہ فرما ہے صرف دو چیزاں مسلمانوں اپنا کیسی عجیب گئی فرمایا تاری حفاظت کسی شہر پاوے بم بناؤ جو مرضی بناؤ کسی نال حفاظت نہیں ہو سکتی صرف دو لفظ نے ہر شہ مسلمان کی محفوظ رہے گی جی یہ دو چیزاں اپنا رہے سبحان اللہ جو دوکل بولو سبحان اللہ سبحان اللہ گیڑیاں آیت مطلوبہ پھر تلاوت کر لینا ارشاد ربانی ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ سبحان اللہ اللہ سونا پروانا ایمان والے ہو اگر کسی صبر کرو ایک شہر شہر پرہیزگار بن جاؤ دوسری شہ لایا گرکم کہیں گے ہوں شہیا کافر کوئی چال کوئی مکاری کوئی سازش کوئی فتنہ کوئی پالیسی چال بازی تمہیں نقصان ایک سرا برابر نہیں دن لگی کیوں ولہ ہو بما یعملون محیط جو کرتے نے جو کرتے نے اللہ تعالی نے چارے پاس انہوں گھیرا پایا ہے اللہ جانتا ہے قدرت والا ہے اپنے علم نال بھی انہوں گھیرے چ رکھیا سو قدرت نال بھی گھیرے چ رکھیا سو لہذا تھوڑا کم ہے میں رب نال دو چیزاں اختیار کر کے لگ جاؤ سبر پرہیزگاری کر کے تسا رب نال لگ جاؤ رب نے انہوں نے گھیرا پا کے رکھا ہوا ہے انہوں نے نکلن دے گئی نہیں سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ نعرہ نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر رسالت حیدری غوثیہ دو چیزاں کیڑی ہیں صبر صبر اور اور لو نئے نئی نئے دریم نارا وہ سبر کا بھی مطلب سبر صبر ہوتا مشکل وقت مصیبت تکلیف ہوگی اگلے سبر کر کوئی گل نہیں آ جائے سبر صبر اوکھے وقت سبر صبر ہوتا ہے کسی کا سوکھا حال ویگ اوکھے اپنے وقت پہ صبر ہونا یہ بربادی کا سامان ہے یہ مسلمانوں کافر کافر ہاتھ گرفتار کر لینا جی چاہتے ہیں یہاں زلیل خوار کر دیں جی چاہتے ہیں مکاریاں کا شکار بنا لیں رب فرما دے انہوں نے سوکھے حال نو رہن دینا اور تصا اپنے اوکھے مطلب کے کرنا کرنا صبر ادھر پرہیزگار رہنا یعنی حرام تو بچنا یہ پرہیزگاری ہے مشکل وقت اوکھے وقت اپنے آپ کو قابو رکھنا بے پرواہ رہنا بے نیاز رہنا آخر جو بھی حال ہے لکھ لکھ پرور دگار حفاظت کی ضمانت ہے اللہ فرما دو چیلا تسا اپنا لو ہر شر کو محفوظ رکھنا میرا کم ہے سبحان اللہ جی تسا سبر سے تکوا چھڑ دیتا یہ مفہ میں مخالف ہونے نکلے گا اس کو کہتے ہیں مفہوم میں شر شر شر شر کی زبان میں مفہوم مخالف کیا نکلے گا مثلا اگر میں کہوں اگر آپ میرے پاس تشریف لائیں گے تو آپ کی مہمان نوازی کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں آئے گا تو مہمان نوازی کروں گا اللہ اسی رنگ میں فرما رہا ہے جس کو کہتے ہیں محبوب شرط سمجھو بلا اللہ فرماتا ہے اگر صدر وہل گاڑی اختیار کرو تو پھر کچھ نقصان نہیں ہوگا تمہارا پر بھی نقصان نہیں پہنچا رکھیں گے لیکن اگر تو آپ مفہوم مخالف مفہوم موافقت اپنا مفہوم مخالف مفہوم شرط ادا ہوگا کیا کہ اگر تم نے سبر و پرہیزگاری کا دامن چھوڑ دیا تو تھوڑا کھ نہیں رہنے یہ سائز کا مطلب اور مفہوم ہے توجہ ہے ہاں۔ پھر پھر تھانو ہر قسم کی مکاری نال پریشان رکھ گے پھر تھی محفوظ نہیں رہ سکتے پھر پاوے اصلے بناؤ جو مرضی بناؤ تھانو دن ب دن انہوں نے پریشان رکھنے اور تھی اپنی حفاظت کدی نہیں کر سکنی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہو تو منصوبہ ایک ہی ہے ایک صبر کرو ایک پرہیزگاری اختیار کرو اور بولتے نہیں جی اسے صبر کیونکہ اللہ نے صبر نو مقدم رکھا ہے اسے صبر کی وضاحت کرنا ہوں سمجھو ہے ہوں حکمت پاک ابو العالمین دی سامنے آ جاوے گی کافر کافر دی مثال ایویں سمجھو جی شکاری مسلمان دی مثال ایویں سمجھو جی شکار شکاری شکار تے ادو ہی کامیاب ہوتا ہے جدو شکار دی کمزوری لب جائے سمجھے سبحان اللہ بٹھیرے مادی بولی کیوں وہ کمزوری ہے اس جو ہی بولے گا انہیں ہاں میری جنس کوئی تو جی کمزوری کا پتا نہیں تو جا کے بٹیرے ادھر انہیں کاری ماری لو گیا شکاری نو ہمیشہ شکاری نو ہمیشہ کمزوری لبنی پہ رب فرماتا ہے مسلمانوں کافر میں لبنی ہے تہاڈی کمزوری ہن میں جاننا او کمزوری تہاڈی کیڑی ہے وہ ہے نفس دی خواہش جیڑی دنیا دی ہرس تے حب والی ہے نا اے اندر پئی جے کمزوری تہاڈے جے تسی اے دے تو کر لو سبر تے کمزوری اودے ہاتھ ہونی نہیں ٹیلے لا جی کدی فس جا پھر آخیا جی توجہ نہیں فرمائی یہ سارا سلندر اقبال اپنے رنگ پیش کر گیا توجہ ہے اقبال فرمانا مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلان طبیعت تیری مجھ کو ڈر ہے کہ ہے تفلان طبیعت تیری اور ایار ہے یورپ کے شکر فارا فرو جس میں سرکار بالا چھپڑ آدھے بالا کی کمزوری سامنے رکھ سمے پارے لالچ دے رہے ہیں شکاری شکار وہ لالچ بندے لے جاتی ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا صبر کریا جس نے اندروں اندروں چنگا چوکھا سودا منگے یہ آخر ہے صبر کر

میں صاحب ایمان میں صاحب تردہ درد والے کا ڈر لگتا اپنے کا ڈر لگتا اپنے کا ڈر لگتا درد جو ہے درد اپنے لکھ کے رکھا میرے بڑا ڈر پہ لگتا ہے تو باہر تیرا مزاج بالا آنا ہے وہ یورپ والے بڑے مکار نے وہ شکر فروش فروش فروشتے ہیں شکر فروش شکر پارے بیچتے ہیں شکر پارے بیچتے ہیں سمجھ آ رہے ہیں شکر پارے کی نے یہ سارا جاگ شکر پارے ہی بھرے پہلا شکر پارے ہوئے وہ شکر پارے ویچن والے نے تار ہے ہوں تیرا شکر پارا ویک رہی شکر پارے لگی شہ نہیں ویکتی نیڑے ہوئے گا تو تو لگا گیا میرے ڈر بڑا پہ لگتا ہے یار اقبال تو داڑی منڈا ڈری جانے مجھ کو ڈر ہے ہے ہے ہے ڈر ڈر مجھ کو کہ تفلان

مدینے دے تاجدار کو سنگے جا یہ ساری حقیقت حال تو باخبر سن اللہ دے کلام دیا رمضا جان والے سن سرور امبیا کی گل سنا لیکن سنا فائدہ کوئی نہیں وہ وجہ کہ جس میں جال بٹیرے فسے ہوئے پھر انہوں جو مرضی آخو کہ ایج کر لو ایج کر لو وہ کہتے ہونا سا کہ کریے تو آپ اندر آ گئے نکلنا طرفوں کے جتنا جال کے اندر جال گھسے گا کھال کے اندر وہ تو پھنس گیا نعرہ تقریر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق فیضان خواجہ حضور خواجہ محمد شفیع چشتی لاہوری استانہ علی امام آباد شریف استانہ علی سندر شریف توجہ ہے سبحان اللہ بخاری دیا دو حدیث سنانا سبحان اللہ میں قرآن و حدیث بارے سے واسطے نہیں جانتا جڑا میرے نال چکر لینا چاہے میں بھی ہٹ جاؤں گا قرآن نال چکر کھاوے گا یا نبی دے فرمان نال چکر کھاوے گا میں جگتا ٹول سنا گا ٹول سن رہے کو نہیں آگے گیا تیرے سامنے عبارت پڑھا گا تو پھر سمجھاوا گا سبحان اللہ توجہ ہے بولو بولو بولو سبحان اللہ اور روایت بخاری دی ہیں سبحان اللہ أن ناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفذ ما عنده فقال لهم حين نفذ كل شيء أنفق بيديه ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم وإنه من يستعف فيعفه الله ومن يتصبر يصبره الله ومن الله الله ولن ولن تعطوا خير واوسع من الصبر سبحان صحابہ بیٹھ کے مال آیا ہزور بنڈن لگ پے تقسیم کرن لگ پے دو ہاتھ نال دے دے دے جو آیا سی سارا بو گیا ہزور فرما دے اور میرے کو جنا بھی مال آ جائے میں محمد کٹھا کرنے والا نہیں وڈن والا میں کوئی شا کول نہیں رکھا گا میں ونڈ دیا گا ادا کرو میں نہیں کٹھا کرنا لگا میں کو ذخیرے کر لیا میں کو جمع کرنا سب دے دیا گا لیکن ایسا ہے جی اور جڑا جڑا پاک دامن بن کے رہے گا رب ان پاک دامن ہی رکھے گا جڑا صبر کرے گا رب صبر والا بڑھا دے گا جڑا جڑا بے نیاز سے بے پرواہ رہے گا رب رو بے پرواہ کر دے گا کہ حضور نے فرمایا اور جو کچھ بھی میں عطا کر رہا ہوں نہ تانو دے رہا ہوں انہاں سارے تو اگر وڈی نعمت ہے جڑا تے وہ صبر جو آدان خیرا و اوسع جنا سب فرمایا صبر دے نال دی وڈی نعمت کوئی ہے کی مطلب دنیا دی ہرس لکھے گا آخر مک جانی ہے جی صبر کر لے گا تو مکنا ہی نہیں اگاں ہرس اگاں اگاں کسی شاید پیچھے زلیل ہون تا این وقت لیا ہونے ہی نہیں صبر انسان ہر ذلت تو بچا کے رکھنا ہے بے شک سبحان توجہ نہیں فرمائی جی۔ سبحان اللہ فرمایا اے حدیث سن لئی ایک دوسری سنانا یہ سنائیے کتاب الرقاق کی او سنائیے کتاب النکاح وچ جڑی ہن سنانے لگا کتاب النکاح وچ وہ کتاب الرقاق رقاق دا مطلب اے ایجیاں گلاں جنہاں دل نرم ہوے فکر آخرت نام لگ جائے اے پوری اے پورے باب نے بخاری وہ اج کل پڑھائے نہیں جانتے کیوں اس واسطے کہ ہوں دل نرم کرن دی لوڑ ہی نہیں دل ہی پتھر چاہیے نہیں قربان جاؤ ایک طویل طبیعت لمبا لمبے کسے دے حضرت عمر فرماندے نے میں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا پہلی مرتبہ سرکار دے گھر مبارک جانا ہویا اجازت منگی اندر داخل ہویا فرفع دو بصری میں کہ ویکھن دے سی سرکار دے گھر مبارک نو اندروں ویکھن دے سی جب نظر مبارک اٹھائی ویکھنے کی صرف تین چمڑے پائے سن تین چمڑے پائے سن چمڑے تین پائے سن ایک چمڑا تھلے وشان واسطے بسترا ایک تکیا ایک مسلا تین صرف چمڑے نظر آئے نے میں حضور دی بارگاہ میں جلد کرنا یا رسول اللہ ادو اللہ امت کا سونے رب کے دعا ہی چکرو تاری امت کا حال سوکھا ہو جائے تھوڑی امت کا حال سوکھا ہو جائے ادب والے سن اوکھا حال کے پاک محمد کے گھر ویخیا ہے لیکن ہر ان نہیں کر لے یار رسول اللہ دعا فرماو تھوڑا اوکھا حال سوکھا ہو جائے گوارا نہیں کیتا ہوتا کر دے سونے دعا فرماو امت کا حال سچ ہو جاوے حضور فرما دے ہاں ہاں اگو ہاں، ہاں۔ اگو پھر ارد کر دے فائن فارس والروم فائن فارس والروم قد وسعوا قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله فارس کے روم والے فارس روم والے فارس کے روم والے فارس کے علاقے کا جڑا بادشاہ بنتا سی کس طرح کہیں سن جڑا روم کا بنتا سی انہوں کیسر کہیں سن سجنا یونان سے روم یونان سے دے معاشرے کے تہذیب نو نقل ماریا ہے فارس یونان سے روم یونان سے روم یہ سونے عبادت نہ دعا کروڑے حال یہ سب افیائی چل گئی سکھائیاں آ گئی رحم پہ رحم دعا نہیں فرمانے حضور سرکار توجہ تقریر ہے حضور نے جواب بڑا عجیب دیا آپ فرماتے ہیں وہ خطاب دیا پترا تو این ساری گل چڑیا خطاب دیا پترا افاوا فی حالا ابن الخطاب وہ خطاب دیا پترا پیا ہوں ساری سنگت ہوں ہوں سوال کی دعا فرماؤ فارس کے روم والے کافر ہو کے سوکھے رہے اسا رہیے وہ سوکھے ہو اوکھے وہ سوکھے اصا اصا اوکھے دعا فرماؤ بھی سوکھے سمجھو جی اج کل سوال اٹھتا ہے وہ سوکھے مسلمان اوکھے وہ سوکھے مسلمان اوکھے اور یہی دو لفظ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو سوکھ تو دلوا دی پر اوکھا ایڈا ہی کر چڑیا ہے کہ کدی بھی نہیں اللہ تاریخ پڑھ کر دیکھو تاریخ ایمان سے کہتا ہوں تاریخ پڑھو مسلمانوں کو غلام بنانے کی جنہوں نے کوشش کی ان ظالموں نے صرف یہی دو لفظ استعمال کیے کیا وہ سوکھے تو موقع اور ہندو نال لگے سوکھے ہو گئے تصا پیچھا ہو کے جا رہے کسی بھی سوکھے ہو جو ہندو ہندو سوکھے تصا اوکھے وہ سوکھے سن ہندو اوکھے سن ہندو لگے یہ سوکھے ہو گئے تصا اوکھے رہے ہندو سوکھے افسوس یہ ظلم ہندو قیاس مسلمانوں کرنا یعنی دوسرے لفظ ایڈے ہی مسلمان مر گئے سن کہ اگو جواب دن کوئی نہیں سی اوترا مرے تو کیا کہنا ہو کہنا ہندو سوکھے ہو گئے لگ کے تصا نہیں سوکھے ہونا چاہتے ہوں اگو جواب تو موٹا جا سی کہ کمینے آ ہندو رلا چاہنا کدی گھوڑا گھوڑے کھوتیاں جواب تو یہ بڑھ گیا سی جا پاک محمد نے نو سوال آج کا جواب رسول سوال آج کا ادا ہوا حضرت عمر کی زبان سے اور جو جواب چشتی دیتا ہے یہ ادا ہوا محمد کریم کی زبان سے حضور نے کی جی جواب دیتا حضور نے فرما فاجا سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نمت کیا ہزور پہلا ٹیک لا کے بیٹھے سن آسرا لا کے بیٹھے سن پھر حضور سیدھے ہو گئے بیٹھ گئے سیدھے ہو گئے جواب شاد فرما دے نے فروایا سڈے ورگے بے زمین حضور نے فرمایا جنہوں نے سوکھے حال وہ عمر بیان پہ کرنا ہے

بولو تو سی فرما رہے ہیں سبر کر حضرت عمر سیانے سن اللہ اکبر عمر اج دے زدی آگو ساڈے آگو ہوندے تے سر ڈا کے مڑ ایک ہویا اس زمانہ کے مقابلہ کے ہندو انج کر گئے اسی پیشان رہ گئے او نا لگ گئے سارا کچھ ہو لگ گئے تسی پیشان رہ گئے تسی پیشان رہ گئے حضرت عمر کی یاد کرتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ استغفر لی میں کافران دی ریس دا خیال کیتا مینو ہوں پتا لگا ہے گناہ کر بیٹھا اللہ کو معافی منگو میرے واسطے یا رسول اللہ رب کو بخشش منگو میں کی کر بیٹھا بولو اے نعرہ دوستی کی تھی فرمایا جگ دا منش عبادت جا کے کرے عبادت دلنی در کرے سوائی نہیں کر لگا مینو کسی آخیا مینو کسی دسیا ہے مینو کسی دسیا ہے پتا نہیں کہ گل ہے بس ایسا پتا ہے ہے کسی وڈے بھی سردار بھی بڑے بڑے سردار بھی گل ہے وہ باہر گیا ہے باہر امریکہ بڑھ گیا ہے اگلے آخر ننگیا ہو کے تلاشی لے ہے ساڈا وڈا سی

وہ جی کچھ زمیر ہوں آخر فٹے منہ اتنے بنے میں لینا آیا وا پر کی کریے زمیر ہی مر گئے نے اور زمیر ہی مر گئے نے بس ایک حق بنتا ہے محمد کا کلمہ چڑ رہی ہے ایڈی عزت والے رسول دی ایڈی بےزتی کراؤں لکھ لانا جنوب ویکو مکار کھاؤ جنوب ویکو ممبر دیکھ لو کے نام بھی کدی تلے ہو رہے شک ہونے کوئی عجیب عشق نال حشر کر ماریا نے ہر آسیفت یہاں پر رو رہی ہے اور کہتی ہے کمینے آ میرے ہسنا مہربانی لیکن افسوس ہے وہ دور رہ کر رو رہا ہے ہر آلہ کھل کر ہر آلہ سے وہ دور کھڑے ہو کر رو رہی ہے اور ایسا ایڈا دیکھنا دلچا ایسا نیا ہے میرے اندر ہے وہ میں آشے کہا جی آشے کہا جی ورنہ مرادو عشق کا پتہ بھی ہے جی کی عشق عشق فنا دا فنا دا فنا دا مقام کی مطلب جس لے اپ جگ دا خیال بھی ختم ہو جاوے تے اپنا بھی مک جاوے صرف معشوق دا رہ جاوے اس لے عشق ہوتا ہے تے جنوں معشوق تو سوا ہر شے چیتے ہوئے وہ عاشق ہو جاوے معشوق تو سوا آپ کہتا ہوگا توجہ کسی نے یہ بات کہی ہے سناوا شاعر نے یہ بات کہی ہے لیکن صاحب حال نہیں لگتا لگتا صاحب قال ہے جی اندروں بولنا ہور ہوتا ہے اتوں بولنا ہور ہوتا ہے اندروں بولنے دے صاحب حال ہوتا ہے یعنی اپنی ہٹ ورتی زبان نال دسے تو ہوتا ہے صاحب حال کسی بھی بیان کرے وہ ہوتا ہے صاحب قال صاحب قال اور ہے صاحب حال اور ہے ہر فیکٹری فرما ہے صاحب حال جب بول رہا ہے تو پھر وہ پتا لگتا ہے کہ ہڈ ہر پہ جنہا ہے آپ فرما رہے درد مند مند سخن محمدی Allah کرے دو بھیدا وکری کرن دیا کیوں گلا کرنا ہے وکھریا ہون کی گل کیوں کرنا ہے تینوں پتا ہے تو مینو اگر آخ نا تو میں آپ بلا سکنا لیکن تینوں بلاؤ کی طاقت ہی نہیں ہوں میں اگو دسیا کہ صاحب کال ہے کیوں جی عشق والا ہوتا نا تو وہ یہ نہ کہہ کہ سرکار اگر توں آخے عاشق ہونا تو بلا واسطے پوچھنے کی لوڑ نہیں ہوتی عشق ہر سے بلا ہی چڑھتا ہے پوچھ کے آخنا جی تو پھر میں بلا دینا اگر تم کہو تو میں خود کو بھلا دوں تو گیا کسی سردار کی بات کر رہا تھا چھوٹیا کا کی حال ہوئے گا جی اہی تو پھر نوکر چاکر ہوئے وہ گل آ گئی پیر خلیفہ چلے گئے کسی مریض کے تہار ہوں اگوں نشاہ صاحب ہو رہے سنائی سی کتوں کو نشاہ صاحب ہو رہا خلیفہ پیر چلے گئے کسی گھر مریض مرید تے مریدنی اجلاس کرن لگ پے پیر ہراس سے کی پکائی اجلاس تو بعد فیصلہ ہویا دار مغالے میں اتنا بڑے اجلاس کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ دال بغالن نے ہوں جہاں سی نا خلیفہ صاحب وہ کرنے سوال ہوئی بھائی اتنا طویل اجلاس کے بعد تو فیصلہ ہوا پیر صاحب کے لیے دال کا تو میں اپنا اپنا کھانا خود نہ بتا دوں کہنے لگا پھر میرے لیے گندگی پکا رہے پنجاب میرے آسے میں کوئی رہ گیا جتنے وڈیا کا یہ حشر ہوئے جی سارے رنگے نوکر لگے بولتے نہیں ہوئے اور اس لطیفہ یہ ہے کہ انڈیا کا جو کنجر بھی وہاں پر گیا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے دوسرے فوراً پیچھے کال کی تو انڈیا والوں نے جناب فوراً احتجاج کر کے وہ اگلے میزبان کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا لیکن ہمیں نے یہ ضرورت ہی اس لیے محسوس نہ کی کہ ہم تو فخر کر رہے تھے کہ بزرگوں کے ہاتھ پر لگ گئے نا اصل پچھلے آخا گے اسی مقام لے گئے ہوں تمہوں رب کرے لب لیا بولتے نہیں ہاں، سونے قسم و ذات بھی کر کے آنا تا کر کے صدیق اکبر نے فرمایا جس طریقے سے امت کے پہلے لوگ یعنی صحابہ نے ترقی پائی آنے والے اسی طریقے سے ترقی پا سکتے ہیں اور کوئی طریقہ ہے ہی شان کو سمندر کو بند کیا جی تو نہیں جی کیوں میری عزت یہ کہتے ہیں نا سچی دس جی جی سے پرہیز کرے دو کام کرتے یہ نتیجہ ہونا یہ تو میں نے تمسیلن پیش کیا ہے تمسیلن ایک واقعہ پیش کیا ورنہ اس قوم کا توجہ ہے کہ نہیں یہ لالچ ہوتا ہے نا یہ لالچ ہوتا ہے کے یہ لالچ تو صبر صرف میں قربان جا اللہ دے قرآن تو ہائے ہائے یار ایمان والوں کے بولنے تو اصا دو ہی کرنا نہیں یا جاہلا اصا تے جہالت قرآن سمجھن نہیں دیں یا منافق منافقت قرآن وال جان نہیں دیں کیا بات ہے یار اتنا موٹی سی بات ہر بندہ قرآن اٹھائے ابھی ترجمہ نکالو جو میں بات کہہ رہا ہوں اگر اسی طرح نہ ہو میری زبان بڑھ کیوں باقی ایسے مان دسو کدی یہ گاگیجلیاں گل کسی ممبر کو سنیا کیوں کیوں ہر ایک نے وہی ہوا کہ ہندو نہ لا کے ترقی کر گئے تو پچھاڑ آ گئے ہندو لا کے ترقی کر گئے ہندو لا کے لانت تو پھر یہ تو دعوت ہے ہندو بن جاؤ تھی بھی تر جاؤ ہندو بن جاؤ تھی بھی تر جاؤ ہندو بن جاؤ تھی بھی تر جاؤ ورنہ نام مرادا کتنے کھوتا کتنے گھوڑا کتنے الو کتنے باز وہ الوا نال بازار رلا یہ محمد کی امت ہے بولو کیے شروح رموز کلندری میں ایک دینی مدرسہ ہے لاہور کا بہت اس کا نام ہے اس کے اندر ایک انگریز آیا پڑھنے کے لیے جی یہ پڑھنے والے کا حال دیکھنا وہ استادوں کی کیا خدمت ہے پڑھنے والے پڑھنے کے لیے آیا پتا نہیں کیا ہوا وہ کمینہ جب بھی پڑھتا تھا تو استاد کو کہتا تھا اندر کمرے میں بیٹھنا ہے اور کنڈی لگا کے بیٹھنا ہے میں تب پڑھوں گا استاد نے کہا ارے بھائی اگر اس جبریل کے ساتھ علیحدگی میں موقع ملے پتا نہیں روحانیت عرش محلہ تک پہنچے گی جی وہ منصوبہ تو کچھ اور سی ایک دن منسوبہ پڑھ دیا پڑھ آنی شروع ہو گئی حیران پریشان چتر کتوں چواز مجھے انہیں سمجھا بھی استاد شگرد نو کٹن ڈیا ہوا جدو استاد دیا چیکاں باہر آئی انہیں معاملہ سے جب دروازہ توڑیا تو استاد ہوئی تھلے پے اتنے پے پتا لگا سارے ادارے یہ کیا ہو گیا پھر زیادہ چل سارے پہن افسوس اور میں نہ قسم خدا دی کاش کے صحابہ وانگو ایک وقت دی لبدی تے دوجے وقت دی نہ لبدی پر اینا تے ہوندا کہ ساڈی ہیبت کیسی عجیب بات ہے کیسی عجیب بات ہے کروں نئے جملے بول رہا ہوں نئی بات کر رہا ہوں سنو ہمیں دہشت گرد آج کہا جا رہا ہے جبکہ عجیب بات ہے کہ ہماری دہشت کافروں کے دلوں سے نکل چکی ہے اور ان کی دہشت ہمارے دلوں میں آ چکی ہے لیکن اس وقت ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے افسوس ہے ایک وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی دہشت اور حیبت کافروں کے دلوں میں ہوتی تھی حضور نے فرمایا نسخت تو پھر روب اللہ نے روب اور حیبت کے ساتھ محمد کی مدد کی ہے میرا دشمن دور بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں محبت محمد کی دہشت حیبت اور روب ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اب رو اے جڑا اللہ دے ولی دی بارگاہ میں میں سن ہے تخت و تاج میں لشکرو سپاہ میں ہے کلندر فرماتا ہے تخت و تاج میں نے لشکرو سپاہ میں ہے جو بات مرد بلندر کی بارگاہ حیبت حیبت ہماری ہوتی تھی جب ہم خالی ہاتھ ہوتے تھے اس کو کہتے ہیں حق کی حیبت کیڑی جس دل خدا کا ڈیڑا لگتا ہے وہی حیبت ابلیس ابلیس کی ساری نسل چاہ جاتی ہے دے دل قدر بولو خدا ہی ہے مسلمان دی کافر دل ہوں الٹ ہو کاپت سچی دسیا جی کہ تو یا بولو منافق بن کے گل نہیں کری سچی دسیا جی خبر نے بھائی آخر کسان جو سوچن لائیے انہوں نے اگے کسان گھبرائے سو کہ وہ گھبرائے سو دسو بلکہ میں اگلے دن سوچیا سی کہ ہوں میری بھی تلاشی لینڈ لوگ جب آؤ گے نا تو میں بھی ارض کر ہاتھ جوڑ کے کہ حضور اگلا مرحلہ کدو آنا ہے وہ مہربانی بھی تو سارے کرو نا جی ویکھی جی تو اس اتر اتار دے بھی تو سانو شرف بخشو کے کریں

ہاتھ جوڑ کے حل کریں گے حضور یہ برہانہ تلاشی جو ہوتی ہے اس کا فیض کب شروع ہوگا وہ نہ کل کے بھی کام ہے پھر وہ روڑا بن جانے اب ہی پورا کر لو کر لینا چاہیے بولنے نہیں کر لینا چاہیے

دیکھ کر قدم اٹھاتا ہے ہاں۔ ہوں حدیث سنا مولویا جنہوں تاق کے پیچھے یا دیوار کے پیچھے پھینک لوں گا نا ایسی حدیث سناتا ہوں سناؤں سڈے نبی سے ضرورت محسوس کی سی سڈے امام بھی کیتی سی لیکن ایسا نہیں کرتے کیونکہ نبی نال سیاح ہیں یا امت جب خیر اے ابو داؤد شریف کی جی صحیح حدیث جی۔ ابو داؤد جی صحیح حدیث یہ باب فی الامم علی الاسلام واہ واہ مدینے تدا تاجدار حضور نے فرمایا یوناائٹڈ نیشنل آرگنائزیشن یو این او قوم قوموں کا اتحاد قوموں کا اتحاد یو این او مدینے تاج تاجدار نے اگر یو این او ادارہ جو بنا ہے اگر اس ادارے کا جو نام ہے اگر ابو تابوت کے پورے باب کا عنوان نہ ہو تو میں ناک کٹاتا فی امم علی الاسلام اسلام کو ختم کرنے کے لیے قوموں کا اتحاد اب انہوں نے یو این او نے اسلام کو ختم کرنے کے یہ لفظ چھپا دیے اور یو این او نیشنل آرگنائزیشن یہ رہنے دیا علل اسلام کا لفظ چھپا دیا اس کا ترجمہ نہیں دیا تاکہ مسلمان جڑے حضور نے فرمایا فرمایا مینو پک کے قوما تے خلاف یہ کٹیاں ہو گئی جی کھان والے پیالے کے کٹے ہو گئے تھانوں کھانا تھانوں مارنا یا رسول اللہ ہم اس وقت کم ہوں ہماری کمی کی وجہ سے تعداد کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوگا فرمایا کثیر ہو گئے لیکن جیسے تنکے اور کک ہوتے ہیں نا تم ان تنکوں کی طرح کمزور ہو جاؤ عجیب گل ہے ہمارے پاس ہر طاقت اس وقت ہے فرما رہے ہیں تم اس طرح ہو جاؤ گے غصہ بولا کن نہ تم اس جیسے سیلاب کے اوپر تنکے کے ہوتے ہیں تم تنکوں کی طرح ہو جاؤ گے ایٹم تمام طاقتوں کے باوجود تم تنکے کے کی طرح ہو جاؤ گے یار سنو آپ دور ہے کمل مہا بات مین یہ وہ لفظ ہے جو جن کے طرف اشارہ پہلے نے کیا کیا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت کھینچ لے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری حیبت نکال دے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کی حیبت رہنا یہی اصل مسلمانوں کی عزت کا راز ہے اور یہ رہی ہے توجہ یہ اس لیے رہی ہے جس لیے اور سبر سے تقوا وہ نبی سونے نے شرح کی فرمایا فرمایا تھوڑے دلوں میں آ جائے گا توجہ حضور نے فرمایا دشمن کے دلوں حیبت تھی نکل جانی تھوڑے دلوں انہوں دی حیبت پی جانی الٹ کام ہو جانا کمزوری تے دل حیبت ادھر آ جائے گی ادھر نکل جائے گی ادھر آ جائے گی ادھر نکل جائے گی ادھر آ جائے گی ادھر نکل جائے گی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کہڑی شہ ہونی ہے جی سارے دل کے اندر انہوں کی حیبت پا دے گی فرما حب دنیا تھی آؤ الموت دنیا دی ہرس دنیا دی ہرس دنیا یہ مطلب ہے دنیا اور صبر اور صبر سے پرہیزگاری یہ مسلمانوں کی عزت اور حیبت کافر کے دلوں میں رکھتی ہے جس لیے الٹ ہو جاوے پھر وہ سمجھ جاتا ہے میرے نال رہیے میرے نال رہیے پھر کادی فکر کرے کادی ہے بد رہے پھر وہ آگے ساڑھے بلائے ہوں ہر شہ ہے کہ کم دے ایسا ہے بولو تو صحیح

ایک سجڑ بن جائے پریل گاری نہ ہوئی سجڑ بن جائے فرمایا ایک دم سجڑ سڈا لکھی دقائق امام بدر الدین محمود آئینی رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری کے شارح کی پھر اس کو مباض والوں نے سب نے برقرار رکھا کیا لکھا ہوا ہے وما الجماعات عورتیں جماعتوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں النساء سواء کھلنا شواب بڑھیا بڑھیا ہوں یا لویاں نوجوان دونوں جماعتوں میں آدر نہ ہو کیوں لے ظہور الفساد فساد عام ہو جا چکا ہے وہ بھی حریف للعجوز انتخرج فی الفجر والمغرب والعشاء وعندهما يخرجن في الكل وبه قال في نفیسہ امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ بڑھی بوڑھی عورتیں پچاس سال سے اوپر کو بڑھی کہتے ہیں پچاس سال سے اوپر کی جو وہ فجر مغرب اور عشاء میں جائیں فجر مغرب اور عشاء میں جائیں اور صاحب امام محمد اور وہ یوسف کے نزدیک سب نمازوں میں گڑیاں پچاس سال سے اوپر کی جا سکتی ہیں وبه بھی کال اتنی اور تین ماموں کا دوسروں کا بھی یہی فتوا ہے لیکن یہ اس وقت تھا جب ان کا دور تھا اب فرماتے ہیں فتوا الفتوا فرمایا آج کل یہ ساتویں نویں صدی کی بات کر رہے ہیں آٹھویں نامی میں امام بدر الدین آئینی ہوئے ہیں آٹھویں نامی صدی کے اندر تو فرمایا آج کل سب سب نمازوں کے اندر ہر طرح کی عورتوں کو روک دیا جائے گا فلیدہ نے کہا مصنف صاحب کنز الدقائق امام امام نصفی نے اسی وجہ سے یہ فرمایا ولا کہ جماعتوں میں حاضر ہی نہ ہوں ويدخل في قوله قول ہی الجماعت فرمایا یہ جماعت کا جو لفظ بولے ہیں کہ جماعتوں میں نہ آئیں ان کے اندر کیا کیا داخل ہیں خالی جماعتوں کی فرمایا بات نہیں ہے الجمع جمعے بھی اس کے اندر داخل ہیں والاعیاد عیدیں بھی اس کے اندر داخل ہیں والاستسقاء اور نماز بارش مانگنے کے لیے ہو تو وہ بھی اس کے اندر داخل ہے مزا لے سن اور واض کی مجلسیں واز واض کی مجلسیں جلسے ان کے اندر بھی نہ جائیں اولا سیما الجهال الذين تحلوا ہی العلماء اولابائی الشهوات وتحصيل تحصیل فرمایا ایسے جاہل لوگ کہ جو آج کل علماء کی شکل وضع اختیار کر چکے ہیں لیکن مقصود ان کا شہوتیں اور دنیا جمع کرنا ہے فیسے لینا ہے فرمایا ایسے ایسے چہروں کی محفل کے اندر عورتوں کو جانا حرام ہے نہیں جا سکتی اللہ قائب جو عام مدرسوں میں سارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر پھر اس کی شرح رمض الحقائق امام بدر الدین آئینی کی اور پھر کی اس عبارت کو تفصیل کے حاشے میں امام ابن الشلفی نے بھی نقل کیا اور برقرار رکھا ہاں جی اور دیگر کتابوں تو آخری سارے اسی پر چل رہے ہیں ہاں جی تو مسلمانوں عجیب بات ہے عجیب بات ہے کہ جب حالات یہاں پہنچے ہوں کہ مردوں مردوں کو ننگا کر لیا جاتا ہو اور وہ بھی سرکاروں کو عورتوں کو چھپانا کتنا بڑا فرض ہوگا فائدہ ہاں؟ ہوگا کاش ہاں یہ ہے بھی جی رہ گئے توجہ ہے اللہ جل شان اس ادارے نو سلف کے طریقے میں اللہ حضور اس حوالے میں ایک گل سنانا دے اجازت چاہنا توجہ ہے فیضی نسبت والے مرید سنے ہونے نے فیضی فیضی کہ پتا جی کہڑے بزرگوں کی نسبت نال فیضی کہ آپ مولانا خورشید احمد صاحب زہر پیر ریویار سارے فوت ہو گئے بزرگ عالم الدین سن بہت بڑے فقیر درویش عالم الدین سن وہ بھی فیضی سن ہاں جی بڑے بڑے علماء فیضی ہو گزرے مولانا جناب خدا بخش انہر صاحب شجا باد والے مجاہد بندے ہوئے سن وہ بھی فیضی سن یہ فیضی خواجہ شاہ جمالی خواجہ فیض احمد شاہ جمالی ہاں جی اور راجن جام پور کے علاقے ہاں جی انہوں نے مری دین فیضی کہتے ہیں مولانا خدا بخش اظہر نے مینو سنائی گل سو تو گئے فرماندے نے میرے کو پانچ پانچ پانچ دس خط موجود نے اور کاغذ پے نے توجہ ایک دیوبندی مولوی سی وچ مولوی کالا ایک ساڈے مرشد سید امام الاولیاء اور جناب جی اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے بزرگ سن خواجہ شاہ جمالی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آستانے شریف دے جس ٹالی کے درخت کے تھلے بیٹھ کے پڑھانے سنو ہالے کھلوتی اگلے دن زیارت کر کے آیا وا درخت کے تھلے بیٹھ کے پڑھانے سن ایک پانچ حضرات گئے تقریباً کہہ رہا ہوں پانچ حضرات گئے جا کے بیٹھے مولی کالے اپنی نام سے سرف کا بڑا ہی نام سی مولانا شاہ جمالی رحم اللہ شرا جامی بنا رہے سن شیخ جامی رحم اللہ کی کتاب شرا جامی بنا رہے مولی کالے نے اپنی عادت کے مطابق سوال شروع کر دیتے وہ سوال کرے خاجا شاہ جمالی جواب دے وہ سوال کر رہے آپ جواب دیں سوال کر رہے جواب دیں خاجا شاہ جمالی جلال جا گئے جلال جا فرمایا زد پیا کرنا ہے زد پیا کرنا ہے بس بس کیا جا شاہ جمالی بزرگ چلا دے چاہے نے کتاب لکھن والا عاشق جامی مشہور فارن سامنے ظاہر ہو گئے ظاہر ہو کے سارے نے ویکیا اکھان سارے اکھان ویکیا آپ سامنے ہو کے مولی کالیا اشارہ کر کے فرما نے فرما نے ہولی کا دیا تو غلط کہہ رہا ہے شاہ جمالی صحیح کہہ رہا ہے جی میں میں لکھی ہے وہ میں پڑھا رہا ہے جدو جدو بدل کے گل کر کے واپس ہونے لگے نے سارے مرشد پاک سید امام الاولیاء آپ قدمہ مبارک ہاتھ رکھ کے آتے کر دیں بابا جی بزرگ فرماؤ دسو دسی ہے کون جے فرما نے جامی فقیر مرا گوئند جامی مینو ہی کہیں کتوں لب مدرسے ہوئے پر گل ہوئی اللہ تعالیٰ تو نجات بخشے تمام حضرات لندن شریف کا وسیع انتظام ہے تمام حضرات لندن بنا شریف